جو آدمی جہاد کی مخالفت کرتا ہے وہ سب سے پہلے گالی دیتا ہے اللہ کو کس کو گالی دیتا ہے کہ اللہ تو نے جہاد فرض کیوں کیا تو نے قرآن میں جہاد کا حکم کیوں دیا پھر گالی دیتا ہے رسول اللہ کو تو کیا اللہ رسول کو گالیاں دیتے رہیں گے ہم لوگ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو مجاہد بنائے جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں آج مسجد میں جا کے تنہائی میں تھوڑا سا میری ان باتوں پر غور کرو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور سمجھ عطا فرما دیں گے باقی میں نے عرض کر دیا کہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا جہاد کی مخالفت کبھی نہ کرنا ورنہ شہیدوں کا خون تم پر لانت بھیجے گا اللہ کی کتاب ناراض ہوگی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین